ہیں جذبات بدل سکتے ہیں سن بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دن رات بدل سکتے ہیں اور سو بدل جانے یاروں کو حالات بدل سکتے ہیں حضرات آپ اب آئیے آج کے اس الشاد اجلاس میں ایک ایسے خطیب تو آپ کے سامنے کے خطابت لینے کی سامد گوارا کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت جو بہت بڑی عرصے میں سجاوٹ کے ذریعے سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ نے ہند بھی بہت بڑی شہرت کا فاصلہ جنہوں نے طے کیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے بے حد قوت کوئی سے نوازا ہے جن کے خطابت سماعت فرمانے کے بعد دل جذبے عقیدت سے لڑے آنکھیں لگتے اس سے مضبوط اور سب ادارے محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے قدیموں کو سنا بڑے بڑے مقررین کو سنا لیکن ایک ساتھ جگہ اتنے اظہار کیے ہوئے بغیر میں نہیں رہ سکتا حضرت والا کی جو خصوصی خصوصیت ہے حضرت والا کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت والا حق وہ ہے اللہ رب العزت نے حق کہنے کے لیے بے بات بے بات پڑھائی حضرت والا کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے قوت وہیائی اور حق کوئی بھی وہ جماعت اور وہ ہمت حضرت والا کو اللہ رب العزت نے دیا ہے جو عام طور پر کسی اور حقیق کے اندر میں نہیں پاتا اور نہیں دیکھتا کو غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط کرنے کی ضرورت حضرت والا کے اندر ہے اور صرف یہی نہیں کہ کسی ایک عنوان کے اوپر بلکہ جس عنوان کے اوپر حضرت کو کہا جائے میرا چاہے باطلا میں چاہے وہ فریسیت کا عنوان ہو موجودیت کا عنوان ہو غیر ملکیت کا عنوان ہو شیرت کا عنوان ہو یا سیرت کا عنوان ہو یا اسلام کوشیا کا یا پھر عظمت کے قرآن ہو ہر عنوان سے حضرت والا سے فلاں حضرت والا کے خدامت میں بے بڑا مواد ہوتا ہے میں جامعہ حسینیہ تجویز و قرآن کے منتظمین اور آپ کے اس پورے علاقے کے جانے سے میں حضرت کا سمی میں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بے پڑا کے باوجود حضرت والا آپ کی سرزمین میں آپ کی دعوت پر حضرت لائے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ دل کمی کے ساتھ اسی طرح سے بیٹھے رہے اور حضرت والا میں عدم سے گزارش کروں گا کہ رات کی تاریخی میں چاند کی طرح نکل کر آسمان کے بیچ ستاروں کی طرح چمک کر کلیوں کے سب سے پھولوں کی طرح نکل کر جلسے کو زیرت پر سے حضرت والا کا استقبال میرا اشعار سے کرو کہ نقص کو سنار ہے تیرے لگے احساس کرو رویہ رفت پرواز پر میں آدم سے گزارش کروں گا حضرت مولانا مولانا سید شاہ نورانی مسجد معنی ہے میں آدر سے حضرت تعالیٰ کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور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 جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء ہمارے کرام سامین اظام اور پدما خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامی ر اس فتنے کے تاریخ دور میں دنیا کی مصروفیات کے باوجود ایک دینی اور پرانی اجتماع میں اس ذوق اور شوق کے ساتھ جمع ہونا اور جی لگا کر طبیعت لگا کر علماء کرام کی باتوں کو بغور سننا یہ پالے نیک ہے کہ آنے والے دن انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے فلاح اور بہبودی کے ہیں اور کامیابی اور کامرانی کے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ منظر دیکھیں گے جس کی خوشخبری اللہ نے کلام پاک میں دے رکھی ہے فیقون الدین و کلّہ اللہ کا دین زمین کے چپے چپے میں قائم ہو جائے گا زمانے کا مزاج خراب ہے انسان کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے انسان کو بخار آتا ہے اچھی چیز اس کو کڑوی لگنے لگتی ہے ایک بخار والے مریض کو آپ کھانا دیجیے گا شربت دیجیے کہے گا کہ یہ کڑوا ہے زمانے کو گناہ کا بخار آ گیا ہے اس لیے جو چیزیں اچھی ہیں ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جو چیزیں بری ہیں جن کی کوئی عزت نہیں کوئی وقت نہیں کوئی مقام نہیں اور کوئی درجہ نہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ابھی کرکٹ کے میچ میں ورلڈ کپ میچ ہوا پچھلے ہفتے میں کلکتہ ہی میں تھا کیا دیہات کیا شہر لگ رہا تھا کہ کرفیو نافذ ہے ہر کوئی اس کھیل کا دیوانہ دو پگلوں کے پیچھے ساری پگلی دنیا لگی ہوئی ہے ایک ادھر سے ادھر لکڑی کا ٹکڑا لے کر جاتا ہے اور ادھر سے ایک ادھر آتا ہے عزتوں کے تنگے دیے جا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیوں کے نوٹ ان پر نچھاور کیے جا رہے ہیں اور آج ان کے نام کے چرچے ہیں زمانے کو گناہوں کا بخار ہے ناچنے والے گانے والے رنڈے رنڈیاں بدکار جانی بدماش چور اصد کے حرامی جھوٹ بولنے والے دھوکہ دینے والے قوم کو دبا دینے والے دھوکہ دینے والے آج ان کی عزت ہے فلموں میں کام کرنے والوں کو ستارے کہے جاتے ہیں جبکہ قوم کا بیڑا گرف کرتے ہیں بے حیائی کا عام کرتے ہیں بے شرمی کو عام کرتے ہیں شرم کا جنازہ نکالتے ہیں حیا کا جنازہ نکالتے ہیں مسلمانوں کے ایمان اور اسلام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اولاد کو ماں باپ سے جدا کرتے ہیں میاں بیوی کے درمیان منافقت پیدا کرتے ہیں نفرت پیدا کرتے ہیں چوری اور اچکے اور ڈاکے کے نت نئے طریقے بیان کرتے ہیں آج ان کی عزت سماج میں اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم اگر ورلڈ کپ کا کوئی مستحق ہے بلکہ اس کی کیا حیثیت اور کیا عزت سن کر اتنی خوشی ہوئی اس مدرسے کے قاری صاحب اپنے دور اہتمام کے اندر حفاظ کرام کی سنچری بنا چکے ہیں ایک سو دو حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں آج اس کی کیا عزت ہے یہ محترم تمہارے سامنے بھیک مانگے دستے سوال دراز کرے کبھی کسی کرکٹر کو اور کبھی کسی فلم میں کام کرنے والے حرام زادے کو چندہ لیتے ہوئے دیکھا ہے دامن پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے کیا عزت ہے آپ کے یہاں اللہ کے کلام کی حفاظ کرام کی ارے کس علاقے میں بجلی نہیں آئی پکی سڑک نہیں آئی دنیاوی جو سہولتیں ہیں یہاں تک ابھی نہیں آئی ایک سو سے زائد حافظ انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر پیدا کر دیے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ دنیا مانے نہ مانے جو ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھیں گے چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے وہ بچے جو کہیں کے نہیں تھے اسکول جاتے ناکام ہو جاتے تھے کھیت میں جاتے ناکام ہو جاتے تھے سنت و حفت میں جاتے ناکام ہو جاتے تھے معاشرے میں جس کا کوئی مقام نہیں تھا سوسائٹی میں سماج میں جس کی کوئی عزت نہیں تھی ایک لایانی ایک فالتو چیز کو ایک محترم کے حوالے کیا ایک مدرسے کے حوالے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام دنیا کی سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی صفت ایک سو سے زائد سینوں کے اندر ان کو انہوں نے ڈالا ہے یہ ورلڈ کپ ان کے پیشاب کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تم جانو نہ جانو قبر میں جب جاؤ گے پتا لگے گا میدان محشر میں پتا لگے گا اور جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے تب پتا لگے گا کہ مدرسہ کیا تھا محترم کیا تھا حافظ کیا ہوتا ہے دستار کیا ہوتی ہے اللہ کا قرآن کیا ہوتا ہے آج ہمیں شکوا کے ساتھ یہودی عیسائی نسارا انگریز امریکن برطانیہ آج اسلام کے دشمن اور مسلمان کے دشمن یہ تو ازلی دشمن ہے ہی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں طے کر دیا کہ یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے لائے تک دل مکملینا اولیا امین دون المؤمنین یا یو لا لکھ اليهود والنصارى اولیا باد اولیا بعض ان سے اچھی چیز کی توقع رکھنا امید رکھنا بیکار ہے ناممکن یہ دسے نہیں اور یہ دنت نہ مارے ہر آئے دن کوئی نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں ابھی پندرہ دن پہلے انہوں نے کلام پاک کو امریکہ کے ایک پادری نے منہوس بزدل چوہے نے اپنے چرچ کے اندر کلام پاک کے اور کو جلایا بہار کے دیہات کا ایک مدرسہ اپنے یہاں حافظ قرآن پیدا کر کر اس کے منہ پر پیشاب کر کر کہہ دے گا کمینے تو جانتا ہے کلام پاک کے نسخے جلانے سے اللہ کا کلام مٹ نہیں جاتا اس امت کا نو نہار چھ سال کا بچہ پانچ سال کی بچی اٹھے گی اور اس کے منہ پر تھوک کر کہے گی کہ ملون پادری تو اس جیسے ہزاروں نسخوں کو جلا لے ہمارے سینے میں اللہ نے جو قرآن بتایا اس کا کیا ہوگا اس کا جلانا اس کے بزدلی گس دلانا حرکت کی انتہا ہو اس لیے کہ جب اس نے مسلمان مجاہدوں کی یلغار دیکھی فلسطین میں شکست عراق کے اندر ذلت آنے واپسی افغانستان کے اندر روز ان کے تابوت نکل رہے ہیں ہر آئے دن اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے کہیں طوفان کہیں سیلاب کہیں نئے نئے امراض کہیں آپسی لڑائی ہر جگہ افغانستان کیا کہہ کر گئے تھے چار مہینے میں قابو پالیں گے فلسطین کے اندر کیا کہہ کر اپنے فالتو اور پالتو کتے اسرائیل ناجائز اولاد کو اس نے چھوڑا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر ان فلسطینیوں پر قبضہ پالیں گے لبنان میں کیا سوچ کر گئے تھے الجزائر کے اندر سوڈان کے اندر کیا سوچ کر گئے تھے ہر آئے دن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ذلیل کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اور وہ جانتے ہیں بدر کی تاریخ کو وہ جانتے ہیں عہد کی تاریخ کو وہ جانتے ہیں تبوک کی تاریخ کو اور وہ جانتے ہیں اپنے آبا اور اجداد کے زریل ہونے کو تباہ ہونے کو برباد ہونے کو ابو جہل کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا انجام کیا ہوا عبداللہ ابن عبید نے سلول کا انجام کیا ہوا عبداللہ ابن سبا کا انجام کیا ہوا اس لیے اگر وہ کھلے طور پر میدان کے اندر آئے اس قوم کا ماس اور واضح پر کیا جہل کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا اور اس قوم کے اندر النل اعلان جہاد کے میدان کے اندر آئے وقت کا سلطان صلاح الدین اور محمود غزنوی محمد بن قاسم قاسم نانوی کے بچے اشرف علی تانوی کی اولاد روحانی اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت شیخ الحیم رحمت اللہ علیہ کی روحانی مجاہدوں کی اولاد ایک پل کے اندر ان کے نسلوں کو ختم کر کے رکھ دے گی وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ کسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے جب بلی لڑتی ہے اور شکست کھا جاتی ہے تو کھمبے پر اپنا غصہ اتارتی ہے جب فلسطین میں نہیں چلا افغانستان میں نہیں چلا سوڈان میں نہیں چلا الجزائر کے اندر نہیں چلا افغانستان میں عراق میں اور دیگر مقامات میں نہیں چلا تو آپ یہ کر رہے ہیں بزدلوں والی حرکت کے کلام پاک کے اور آپ کو ہار کر وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں جیسے کبھی کسی زمانے کے اندر حضرت اسامہ کا جنازہ بنا کر انہوں نے نماز جنازہ پڑھ لی اور یہ سمجھ لیا کہ دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا کہیں ملا عمر کے امامے کو رکھ کر اس کو دفن کر دیا گیا یہ سب ان کی تباہی اور ان کی بربادی کی نشانیاں ہیں یہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں میرے اللہ نے کہا کل مو تو رزی غلطی کہ تم اپنے آپ مرو تمہیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں غیر مغزوبی علیہ مر اے اللہ ان یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا اور قرآن پڑھتے ہیں ضروری بت ذلت و المسکلا وبا و بے مذبی مل اللہ ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی لانت ہمیشہ کی فرکار یہ امریکی کتے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اور دنیاوی ترقی کے اندر کہیں آگے بڑھ جائیں آسمانوں کو مریخ کو اتارا کو زہر کو مشتری کو اور آسمان کے سیاروں ستاروں کو اپنے جو ہے مٹھی میں کر لے زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں کر لے اللہ کی لانت اللہ کی لانت کا تو اللہ کی فٹکار کا تو حضرت امیا علا نبی علیہ السلام والسلام کا انہوں نے جو قتل عام کیا انہوں نے جو گالیاں دی انہوں نے جو رسوائی کا معاملہ کیا یہ سائنس اس داغ کو نہیں مٹا سکتی یہ ٹیکنالوجی اس داغ کو نہیں مٹا سکتی اور مستقبل مسلمانوں کا ہے کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے سربلندی مسلمانوں کے لیے ہے لیکن آج مسلمانوں بہار کے مسلمانوں ہمیں تکلیف یہود سے نہیں ہے نسارا سے نہیں ہے عیسائیوں سے نہیں ہے کتنے سے بھوکنے کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے سانپ سے ڈسنے کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے بچھو سے مارنے کے علاوہ اور کیا جو ہے توقع کی جا سکتی ہے لیکن ایک مسلمان قرآن کے خلاف چلے ایک مسلمان مدارس کی توہین کرے ایک مسلمان علماء کی پگڑیوں کو اچھالے ایک مسلمان سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالے اور ایک مسلمان امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شرط اور حیا عصمت اور عزت کی چادر کو پھاڑ کر وہ پھینک دے اور ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر ناچ گانا رکھے ایک مسلمان وہ سوٹ جس کے کھانے کو پینے کو ملبت ہونے کو اور جس کا ادنا درجہ میرے آقا نے یہ پر کہ اپنی ماں کے کپڑے نکال کر وہ کام کرے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے یعنی ضلع کرے بلاکار کرے میاں بیوی والا والا عمل کرے آج مسلمان کیا سوٹ نہیں لے رہا ہے کیا سوٹ نہیں دے رہا ہے کیا آج مسلمان داڑھی نہیں مڈا رہا ہے کیا آج مسلمان اللہ کے گھروں کو ویران نہیں کر رہا ہے کیا آج مسلمان مدارس کی توہین نہیں کر رہا ہے کیا آج مسلمان علماء کو گری ہی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے کیا آج مسلمان استاد کرام کی بے قدری نہیں کر رہا ہے اگر یہودی کتے کرتے ہیں ان کا پیدائشی حق ہے اگر عیسائی کرتا ہے اگر انگریز کا پلا کرتا ہے اگر سمر کھانے والا کرتا ہے اگر کتا کھانے والا کرتا ہے اگر اپنی ماں اور بیٹیوں کا بلاکار کرنے والا کرتا ہے مسجدوں پر پابندی لگانے کی بات مناروں پر پابندی لگانے کی بات حجاب پر پردے پر پابندی لگانے کی بات قرآن کو جلانے کی بات نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کی بات اگر کرتا ہے وہ نسل حرامی ہے وہ کتے اور سور کے نسخوں سے پیدا ہونے والی قوم اور وہ قوم جس پر ہمیشہ کی لالت اور فکار اے خیر امت آقا کا دامن تھامنے والے آقا کی قوم آقا کی پیغمبروں نے دعائیں کی تھی اے اللہ ہماری پیغمبری لے لے ہماری نبوت لے لے ہماری رسالت لے لے ہماری طوریت لے لے ہماری انجیل لے لے اور بدلے میں آخا کا غلام بنا دے آخا کی امت کے اندر پیدا کر دے اے امت بسر کے قیامت کے دن جب ان کی قومیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیں گی تو یہ امت اٹھے گی اور ان کے پیغمبروں کے حق کے اندر گواہی دے گی جس امت کو امت بسط کہا گیا اور جس امت کو خیر امت کہا گیا اور جس امت کو بہترین کلام دیا گیا جس امت کو امام الانبیاء دیا گیا جس امت کو خاتم الانبیاء دیا گیا جو امت آنے میں سب سے آخر میں آئی اور جنت میں کوئی امت نہیں جائے گی جب تک کہ اس امت کا امتی کا فرق فرد کا قدم جنت کے اندر نہیں پڑے گا اور اس امت کی حالت کیا ہے یہ شکل شکل یہ صورت یہ لباس یہ تہذیب یہ تمدن یہ کلچر اور یہ معاملات کیا بتاتے ہیں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افغان ہیں اور ان کے ارکان ہیں اور ان کا ظاہر ہے ان کا باطن ہے یہ داڑھی مڈے چہرے اور ان کافرے اور یہودی چہروں کے اندر بش اور ٹولی بلیر کے چہرے کے اندر کیا فرق نظر آتا ہے یہ یہود و نصارہ کے کلچر اور یہود و نصارہ کے طور طریقے ان شادی بیا کے اندر کیا جہیز کا لینا اور جہیز کا دینا نہیں ہے ان شادی بیاہوں کے اندر کیا آج بزرگ پرچی نہیں ہے اور شہروں کی حالت کیمرہ کشی اور ویڈیو گرافی اور بے پردگی اور کھڑے ہو کر کتے اور سوبروں کی طرح کھانے کا سسٹم نہیں ہے مسلمان کیا جمعہ کے اندر قبضے کے دو ماننے کا نام مسلمان ہے مسلمان کیا خطہ کرانے کا نام مسلمان ہے مسلمان جمعہ کے اندر سر پر ٹوپی رکھ کر آخری وقت پر آ کر چپلوں کے پاس دو سجدے کرنے کا نام مسلمان ہے مسلمان حق کے نام پر احرام پہن کر اللہ کو دھوکہ دینا اور قوم کو دھوکہ دینے کا نام مسلمان ہے مسلمان رمضان المبارک کے اندر افطاری کے دسترخوان کے اندر بیٹھ کر کھجور کھا لینے کا نام مسلمان ہے داڑھی مڈائے تو بھی مسلمان باقی رہے زنا کرے مسلمان باقی رہے لڑکیاں ابھیار کے پاس جائیں غیروں کے نسخے سے حرام کاروں کے نسخے سے حرامیوں کے نسخوں سے اور بدھ کے پجاریوں کے نسخے سے فاطمہ نام کی عورت سمیہ نام کی عورت نام کی عورت کے حمل ٹہر جائے تب بھی اس کا اسلام باقی رہے نمازیں چھوٹتی رہے اسلام باقی رہے اللہ کا گھر بیان ہوتا رہے اور اسلام باقی رہے بے پردگی ہوتی رہے اسلام باقی رہے ابو جہر کے لیے کیا پریشانی تھی ایسا اسلام قبول کرنے کے لیے ابو لہب کے لیے کیا پریشانی تھی ایسا اسلام قبول کرنے کے لیے کہ جاؤ جمعہ میں عید میں دو ٹھوک مار کر آ بقرعید کے اندر ایک جانور ضلع کرو اچھا گوشت رکھ لو اور ہڈیاں اور خراب گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کر دو کیا پریشانی تھی ابو رحب بھی مسلمان ہو جاتا یہ اسلام جو تم پیش کر رہے ہو اتبا بھی مسلمان ہو جاتا عبداللہ اتنے ابئی اتنے ابن سلون اس کے داڑھی بھی تھی اس کے عماما بھی تھا اس کے جبا بھی تھا وہ صدقہ بھی دیتا تھا وہ خیرات بھی دیتا تھا وہ زکات بھی دیتا تھا وہ روزہ بھی رکھتا تھا کیا پریشانی تھی اے داڑھی بڑے اے منافق مسلمان اے ظاہر کے مسلمان تیری وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے تیری وجہ سے آج اللہ کا قہر مسلمانوں پر آ رہا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے یہ دبنی چال چھوڑ دے تجھ سے بہتر نبی کے زمانے کے منافق تھے کہ وقتہ نوازی سے سفے کے مسلی تھے اے میری ماں اے میری بہن تجھ سے بہتر نبی کے زمانے کی منافقہ عورتیں تھیں وہ بے پردہ نہیں پھرا کرتی تھی وہ اپنا چہرہ غیروں کو نہیں دکھایا کرتی تھی وہ غیروں سے اس چکا نہیں کیا کرتی تھی وہ غیروں کے ساتھ چکر نہیں لگا چلایا کرتی تھی بھاگا نہیں کرتی تھی امن کا ماحول تھا عفت عصمت اور پاک دامنی کا ماحول تھا کیسا مسلمان ہے داڑھی مڈا رہا ہے نماز چھوڑ رہا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے علماء کی بے قدری کر رہا ہے اور دین کی بے حرمتی کر رہا ہے قرآن کی توہین کر رہا ہے اگر ایک بدل پادری امریکہ کے چرچ کے اندر کلام پاپ کو جلاتا ہے اور آج کا داری مڈا مسلمان آج کا سوکھ خور مسلمان آج کا رشوت خور مسلمان آج کا حرام خور مسلمان آج کا ماں باپ کا نافرمان مسلمان آج کا جوڑوں کا غلام مسلمان آج کا مال دولت کا پجاری مسلمان اس میں اور اس کلام پاک کے جلانے والے میں کیا فرق ہے اس نے کلام پاک کے اوراق کو جلا کر اللہ کے کلام کی توہین کی اور جب کبھی تو تاری مٹاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایتوں کا قتل عام کرتا ہے جب کبھی تو نماز چھوڑتا ہے کتاب السلاب کا قتل عام کرتا ہے جب کبھی تو جھوٹ بولتا ہے کتاب السکھ کا تو جو ہے قتل عام کرتا ہے وہ پادری پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اپنی بزدلانہ دلانا حرکت کا اس نے جو ہے مظاہرہ کیا دن میں کئی مرتبہ قدم قدم پر آج تو کیا بخاری کو نہیں جلا رہا ہے کیا آج تو ترمیزی کو نہیں جلا رہا ہے حدیث کی کتابوں کو نہیں جلا رہا ہے یہ داڑھی ملانا داڑھی کی روایتوں کو جلانے سے برابر نہیں ہے یہ اللہ کے گھر کو ویران کرنا یہ نماز چھوڑنا کیا کلام پاک کی نماز کی آیتوں کا یہ قتل عام نہیں ہے اور یہ جو کی غلامی یہ مال کی پوجا یہ دولت کی پوجا یہ روپیوں کی پوجا یہ پیسوں کی پوجا کیا آخرت سے بے روکی نہیں ہے اور وہ اگر ایک بت کی پوجا کرتے تھے وہ کافر ہو گئے اور مشرق ہو گئے تم عورت کی پوجا کرے تم مال کی پوجا کرے تم دولت کی پوجا کرے تو دکان کی پوجا کرے تو زمین کی پوجا کرے تو کھیت کی پوجا کرے اور تو خیر امت رہے اور امت بچت رہے مسلمانوں ہمیں چھپا نہیں نہیں ہمیں سا رہی ہے اور یہودی کتوں سے اور عیسائی کتوں سے وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہے ہیں اور کرنے والے ہاتھ کر رہے ہیں مجاہدوں کا دستہ ہے جو ہمیشہ ان کے پیچھے برسرے پیکار ہے وہ تم سے چندہ نہیں مانگتا تم سے اولاد کی بھیت نہیں مانگتا تم سے خون نہیں مانگتا اور تم سے مال و دولت نہیں مانگتا لاتذال طائفت من امتی آخا نے فرمایا میری امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا جو حق پر ہوگا اور باطل سے برسرے پیکار ہوگا وہ تم سے چندہ نہیں مانگتا وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کے کام کے سطح میں آج مدرسے زندہ ہیں ان کے کام کے سطح میں آج خانخواہ آباد ہے ان کے کام کے سطح میں آج مسجد کا مسلح اور ممبر اور محراب آباد ہے ان کے کام کے سطح میں آج یہ اسٹیج آباد ہے ان کے کام کے سطح میں سنتیں زندہ ہیں کسی ملک کے اندر border security force B S F یعنی اس ملک کو پہرا دینے والی فورس ہٹ جائے تو وہ ملک تحس نہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ ان مجاہدوں کا بھلا کرے ان کے درجات کو بلند کرے آسمان سے بدری مدد اور بدری نصرت اللہ ان کے ساتھ شامل حال کرے کہ یہ لڑ رہے ہیں یہ برسر پیکار ہیں وقت کے فرون کو وقت کے حامان کو وقت کے دجال کو وقت کے قارون کو یہ لڑ اس کا وہ ہٹائی کے ساتھ ان کا بچہ بچہ توپوں کے مقابلے میں اور اے کے فورٹی سیون اور بڑے بڑے گنوں کے مقابلے میں کنکر اور پتھر اور گلیل لے کر یہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کی کھلی ہوئی مدد سوال یہ کہ تو کیا کر رہا ہے یہ چہرہ یہ لباس اور یہ کلچر یہ تہذیب یہ تمدن مسلمان دنیا میں کیوں آیا تو تیرے آنے کا مقصد کیا تھا اور تجھے کس نے اچک لیا اور کہاں اچک کر وہ لے گئے تیری گاڑی پر کون ڈاکہ مار دیا تیری عورت کے پردے پر کس نے ڈاکہ مار دیا مسلمان تو تو ایسا نہیں تھا عزت کا تاج تیرے سروں پر تھا جہاں جاتا عزت کے گن گائے جاتے آسمان تیری بات ماننے والا تھا سورج تیرے حکموں پر چلنے والا والا تھا کیا تو نے کو اپنا غلام نہیں بنایا تھا کیا تو ترات پر اپنی حکمرانی کو ثابت نہیں کیا تھا کیا تو ہلتے ہلے پہاڑ کو پنجا مار کر تو نے اسے رکوایا نہیں تھا تو نے یا ساری جبر کہہ کر ہواؤں پر کیا اپنی حکومت کا سکہ تو نے نہیں بٹھایا تھا مسلمان سب کچھ تیرا تھا آقا نے فرمایا ان دنیا کوئی بتن کم اور ان لوگ نہیں کہ اگر تم آخرت کے گئے یہ ساری دنیا یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ چاند یہ سورج یہ سمندر اور یہ ساری چیزیں تیری ہیں افریقہ کے جنگلوں کے اندر جب ایک صحابی گئے اور وہاں پر جنگلی درندوں کو دیکھا کیا کہا انہوں نے کیا انہوں نے بم دیکھا ان کی طرف اے کے فورٹی سیون چلایا کیا تیر چلایا کیا پتھر پھینکے صرف یہ کہا تھا نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخا کے غلام ہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ جنگل کے درندے اپنے بچوں کو اپنے پشتوں پر لے کر انہوں نے جنگل کو خالی کر دیا تھا حضرت سفیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ کے اندر گئے تھے اور آپ قافلے سے بچھڑ گئے تھے اور جنگل میں راستے معلوم نہیں ہو رہے تھے اس زمانے کے اندر ہائی وے نمبر سات آٹھ اس قسم کی کوئی وضاحت نہیں تھی ستاروں کو دیکھ کر یہ راستہ پہچاننے والے مخصوص قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے حضرت سفیلا رضی اللہ تعالیٰ نے سلاط الحاجت کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد جب دیکھا ایک شیر جو انسان کا دشمن ہے اور درندہ ہے اور انسان کو پاٹ کھانے والا ہے مسلمان جب تیرا ایمان مضبوط تھا اور جب تیرا رشتہ میرے آقا سے مضبوط تھا جنگل کے درندے اپنے پشپ پر بٹھا کر تجھے سوار کر کر تجھے منزل تک پہنچایا کرتے تھے یہاں سلام تیرا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کیا میرے پشپ پر سوار ہو جائیے اور پھر جا کر منزل تک چھوڑ دیا اور اس کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نو کو فرمایا ذرا آئیے گا قریب کان میں ایک بات کہی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گئے جانے سے پہلے جب علیہ السلام نے سارے واقعے کو لا کر سنا دیا فرمایا اے سفینہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اس کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ بالکل منوان آپ نے بیان کر دیا لیکن شیر نے میرے کان کے اندر آخر میں ایک بات کہی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سکینہ تم نے شیر کو کیا کہا تھا فرمایا کہ میں نے شیر کو یہ کہا تھا میں محمد علیہ وسلم کا غلام ہوں آخا نے فرمایا شیر نے آپ کے کان میں ایک بات کہی وہ بات یہ ہے کہ میں محمد وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں مسلمان جب تو آقا کا غلام تھا دنیا کی ہر چیز تیری تھی سنت تبریز رحمت اللہ علیہ ایک مارکے کے اندر ایک جہاد کے مارکے کے اندر مجبور ہو گئے اور اثر کی نماز فوٹ ہونے کے قریب تھی لگتا تھا کہ سورج قروب ہو جائے گا آپ نے دعا کی اے اللہ زندگی کے اندر کبھی میری نماز ناگا نہیں ہوئی اور کبھی میری نماز پدا نہیں ہوئی میں اپنی بیوی کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی مال و دولت کے لیے اپنی جورو کی غلامی کے لیے نہیں تیری دین کی سربلندی کے لیے میں مصروف رہ گیا تھا مولا میں بھی تیرا بندہ اور سورج بھی تیرا غلام تیرے اشاروں پر چلنے والا یہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب آپ اثر کی نماز جب تک پڑھتے رہے دنیا والوں نے دیکھا مالس بیان کرتا ہے کہ سورج وہی کا وہی رک گیا اور جب آپ نے پہلا سلا سلام پھیرا سورج گرو ہونا شروع ہو گیا اور دوسرا سلام پھیرا تو سورج مکمل طریقے سے گرو ہو گیا یہ وہ شمس تبریز تھے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق تھے آپ کے غلام تھے آپ کے غلام بنے سورج آپ کا غلام بنا آپ کے غلام بنے آپ کے غلام تو دنیا آپ کی غلام بنی آج وہ یہودی کتے آج وہ عیسائی جس کو اللہ نے کہا ضروری علیہم الحلتوں مسکنا ہمیشہ کی لانت ہمیشہ کی فٹکار وہ قوم کہ جس کو اللہ نے خنزیر کا چہرہ بنا دیا کتے اور بندر کے چہرے کے اندر تبدیل کر دیا وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا اور زمین کے اندر دھسا دیا اور چہروں کو مست کر دیا مسلمان کبھی تیری بات آسمانوں پر چلا کرتی تھی کبھی تیری بات زمین پر چلا کرتی تھی کبھی تیری بات آگ پر چلا کرتی تھی کبھی تیری بات دجلا پر چلا کرتی تھی حضرت سعد نے کشتیوں کو جلا کر کیا دریا کے اوپر مسلح بچھا کر نماز نہیں پڑھے اور اپنے قافلے کو لے کر نہیں گئے کبھی درندوں نے کیا تیری بات نہیں ماری آج ایک عیسائی کتا آج ایک کافی ایک مشرق ہماری عورتوں کے عزتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہماری مسجد جاتی ہے ہمارا مدرسہ جاتا ہے اس ان ٹوپیوں نے اس قوم کا کیا بگاڑا ان داڑیوں نے ان سفید کتوں کا کیا بگاڑا ان مدرسوں نے کیا بگاڑا ان ملاؤں نے کیا بگاڑا ہم امن کی تعلیم دینے والے ہم شانتی کی تعلیم دینے والے ہم حکومت کی تعلیم دینے والے ہم بھائی چارگی کی تعلیم دینے والے اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر شوہر کے مرنے کے بعد اس کے چتا کے ساتھ اس کی جو ہے پتنی جو ہوتی تھی اس کی جو بیوی جل کر مرتی تھی ہم نے آ کر بتایا یہ انسانیت کے خلاف ہے چیز یہاں پتوں میں لوگ مٹی کے برتنوں میں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے یونان سے ہم نے برتن لائے اور اس ملک کی جیسوئے برہم کو ہم نے ہزاروں مرتبہ ہم نے سوارا شودر برہمن اونچی ذات نیچی ذات وہ اس کا سایہ نہیں لیتا تھا وہ اس کا جھوٹا پانی نہیں پیا کرتا تھا وہ اس کو اپنی مندروں کے اندر نہیں جمایا کرتا تھا ہم نے بتایا کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں کل سوا و کل آدم و آدم واہد تمام کے تمام برابر ہیں ان اکرمت ان اللہ اللہ کے یہاں بڑا وہ ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہو جس کے اندر انسانیت ہو جس کے اندر اخلاق ہو جس کے اندر کردار ہو ساڑھے آٹھ سو سال تک اس دھرتی پر ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکادرین نے ہمارے مسلم حکمرانوں نے حکومت کی کوئی میں کلال جو باپ کے نصے سے اگر پیدا ہوا ہو یہ ثابت کر دے کہ کسی مندر کو گرانا تو دور کی بات اور کسی مذہبی کتاب کو آگ لگانا تو دور کی بات اور کہیں فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دینا اور پولیس لاٹھی چارج کروانا پھر اس قوم کے لوگوں کو گرفتار کرانا ٹاڈا میں ڈالنا کوٹا میں ڈالنا قید و بند کی زندگی میں ڈالنا ایک باپ کے نسخے سے اگر کوئی اس جو ہے برادران وطن کے اندر آپ کو ملنے جلنے والا ہو ساڑھے آٹھ سو سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے امن کا کیا پیغام دیا ہے ہم نے شانتی کا کیا پیغام دیا ہے یہ الگ بات ہے ہمارے حکمران ایس پسند تھے انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا کھلواڑا کیا اور شراب کے ساتھ کیا معاملہ کیا کبوتر کیسے اڑائے فاستے کیسے اڑائے تاج محل کیسا بنا یہ غلط بات ہے اکبر جیسا غیر مذہبی آدمی جس نے دین الہی کو ایجاد کیا اور بھلا ہو حضرت مجدد کسانی رحمت اللہ علیہ کا کہ جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے مذہب کو اس کے آنکھوں کے سامنے زندہ درگور کر دیا اور اس کا جنازہ نکال دیا ایسا ایس پسند آدمی ایسا دنیا پرست آدمی انصاف اس کا بھی مشہور تھا آدمی فتح پور سکری کے اندر آگرہ کے اندر اس کے ہاتھی کی مزار ہے ہم نے اس سے پوچھا گائڈ کرنے والے سے ہاتھی کی مزار کا کیا مانا اور کیا مطلب تو اس نے بتایا کہ اکبر کا انصاف بہت مشہور تھا آلمگیر قخبہ فرش متقی اللہ والا جس نے اپنے زمانے کے اندر فتح عالمگیری کو مرتب کیا ہم کسی عالمگیر کی ہم کسی شاہجہاں کی شاہ جہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم وہ اکبر بادشاہ جو دین سے دور تھا اخلاق سے دور تھا تاریخ پسند تھا اور دنیا پرست تھا اس کے انصاف کا سکہ اتنا چلتا تھا اتنا چلتا تھا کہ اس کے انصاف کا سر اس کے ہاتھی پر پڑا ہوا تھا گائیڈ نے بتایا کہ جب معاملہ آتا اور معاملہ مشکوک ہوتا کہ اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے فیصلہ نہیں کر پاتے تو اکبر بادشاہ اس ہاتھی کو چھوڑ دیتا تھا ہاتھی سونگ کر ظالم کا پتا لگا لیتا اور سون میں اسے لے کر پچھاڑ دیتا تھا اس زمانے کے بادشاہوں کے اد اور انصاف کا اثر ان کے جانوروں پر بھی تھا ہم نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے کٹر مذہبی آج جو تصویر ان انگریزی کتوں نے اور ان کالے کتوں نے ہمارے درسیات کے اندر شامل کی ہے کہ داڑھی کے بغیر وہ رہتے ہیں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب آپ کی مزار اقدس پر گئے اور آپ کو کش ہوا تو آپ نے فرمایا ٹیپو سلطان اپنے وقت کا اور ڈال تھا اور اس کے چہرے پر سنت تھی اور انگریز نے آپ کا دشمن ہونے کی وجہ سے آپ کی جو تصویر قوم کے سامنے پیش کی وہ بغیر داڑھی کے پیش کی پکا مذہبی آ جو ہے عادل بادشاہ تھا وہ اپنے زمانے کے اندر مندروں کے لیے لیے اور چرچوں کے لیے اور گرودواروں کے لیے وہ دائت دیا کرتا تھا آج بھی کرناٹک کی اور میسور اسٹیٹ کی سرزمین کے اندر کئی ایسی زمینیں ہیں جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے غیر مذاہب والوں کے لیے وقت کی تھی ہم نے کچھ نہیں بگاڑا نہ اس داڑھی نے کچھ کیا نہ اس قرآن نے کچھ کیا نہ سفا چبوترے نے کچھ کیا نہ دار ارقم نے کچھ کیا نہ بخاری نے کچھ کیا سوائے عدل کے انصاف کے ہم نے امن کے اور شانتی کے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے انگریز جیسے ظالموں سے ان کے ظلم کی چکی سے نجات دلا کر ہم نے ملک کالے انگریزوں کی کیا حوالے کیا کہ پچاس سال کے اندر انہوں نے وہ خون کی ہولی کھیلی کے بم دھماکے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر درگاہوں کے اندر مدارس کے احاطوں کے اندر دلی جامع مسجد کے شہر کے اندر ارے مکہ مسجد حیدرآباد کی یہ ہماری مسجد ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر کی درگاہ یہ ہماری ہے گاؤں کی مسجد وہ ہماری ہے دھماکہ مسجد میں ہوتا ہے اور پھر نوجوان ہمارے گرفتار کیے جاتے ہیں مولویوں کو داڑھی والوں کو امامہ والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے مسلمان میں تیرے سامنے اخباری طرح سے پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں یہ کہنے کے لیے بیٹھا ہوں تو اپنی اوقات کو پہچان تو اپنی مقصد کو پہچان اپنے مقام کو پہچان کہ تو دنیا میں مسجدیں لٹانے آیا تھا تو دنیا میں قتل عام کا منظر دیکھنے کے لیے آیا تھا گاجر اور کی قدر و قیمت ابھی بھاگل پور کی سرگرمی اگر بول سکتی ہے تو بولے گی کہ کس طریقے سے وہاں پر پانی سے سستا مسلمانوں کا خون بہایا گیا اگر میرٹ بول سکتا ہے تو بولے گا ملیالہ بول سکتا ہے تو بولے گا کشمیر آج بھی بول رہا ہے اور گجرات آج بھی بول رہا ہے ہم نے کیا کیا کس ماں کی آبرو کو ہم نے لوٹا ہم نے کون سی مندر کا اینٹا ہٹایا ہم نے کون سے گردوارے کو گالی دی ہم نے قوم سے مذہبی رہنما کو ہم نے توہین کی ارے تم لوگ فلم بناتے ہو رام کی بے عزتی کرتے ہو کرشنا کی بے عزتی کرتے ہو اپنے اوتار اپنے دیویوں اور دیتاؤں کا تم پٹا کرتے ہو اللہ کا کلام کہتا ہے ولا تصب اللہ اللہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ تم غیر اللہ کو گالی نہ دو غیر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو بدلے میں وہ اللہ کو گالی دیں گے اور بلکہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ ہو سکتا ہے کہ رام اور کرشن اپنے زمانے کے ہادی ہو سکتے ہیں ہم نے ریسپیکٹ دی ہم نے عزت دی ہم نے کبھی توہین نہیں کی ہم نے کسی مذہبی کتاب کو نہیں جلایا تم کیوں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ میرٹ کی گلیوں کے اندر کلام پاک کے اور آپ کو پھاڑ کر پٹاخے بنا کر سلوائے جاتے ہیں کیوں یہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد کی نام پلی کی جیل کے اندر مسلمان قیدیوں کے سامنے اللہ کے قرآن کو نیچے رکھ کر یہ فوجی کتے یہ پولیس درندے اپنے پیروں تلے رونتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ مسلح کو آگ لگائی جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ نیشنل ہائی وے بنایا جاتا ہے اس طریقے سے منصوبہ بند پلان کیا جاتا ہے کہ درگاہ کٹ جائے مسجد ہٹ جائے اور مندر اپنی جگہ پر باقی رہے مسلمانوں کیا اسی لیے ہم نے ہمارے آبا اور اجداد نے اس ملک کو خون دے کر سینچا تھا حضرت شیخ الہند نے کیا اسی لیے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی کیا اسی لیے امداد اللہ مہاجر مکی نے جنگ آزادی کا بگل بجایا تھا کیا اسی لیے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوا دیا تھا کیا اسی لیے قاسم نانوی نے انار کا درخت لگا کر دو محمود مجاہدوں کو وہاں پر پیدا کیا تھا کیا اسی لیے دارلو دیوبند کی بنیاد رکھی گئی کہ وقت کے جانی اور جابروں سے تب کر لی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے اگر مالٹا کی جیل بول سکتی ہے تو بولے گی کہ ہمارے شیخ الہند نے حضرت شیخ الاسلام نے راتیں کیسے بتائی اور وقت کیسے بتایا حضرت شیخ الہند کا جب انتقال ہوا پردہ فرمایا کب نے پیٹ دیکھی تو بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کیا ماجرا فرمایا فضائل اعمال کے اندر حضرت خباب ابن عرض رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹ کا واقعہ پڑا کرتا تھا آج حضرت شیخ الہند کی پیٹ کو دیکھ کر حضرت خباب ابن عرض کا واقعے کی یاد تازہ ہو گئی حضرت مدنی نبر اللہ عمر قدم سے پوچھا گیا فرماتے تھے ہر دوسری تیسری لال یہ ملون انگریز میرے استاف کو لے جاتا تھا انگاروں کے اندر سلاخوں کو لوہے کی رکھ کر جب تک وہ انگاروں کی طرح سرخ نہیں ہو جاتی میرے استاد کے پیٹ کے اندر داغ اور پیٹ سے نکلنے والے خون کے سوباروں سے وہ جو ہے لوہے اور وہ انگارے جو ہے ٹھنڈے پر جایا کرتے تھے کیا نہیں کیا ہم نے اس ملک کے لیے آؤ پوچھو شاملی کے میدان کو پوچھو آؤ پوچھو تم دلی سے لے کر مینٹ تک کا ہر گواہ ہے کہ ہمارے اکابرین کون سا درخت ہے کہ جسے سلی پر نہ لٹکایا گیا ہو کالے پانی سے پوچھو ملٹا کی جیل سے پوچھو آج کا دن دیکھنے کے لیے آج کا دن دیکھنے کے لیے گجرات کے اندر ایک رات کے اندر کتنی مساجدوں کو جاڑ دیا گیا مسلمانوں ہمتیں پست نہ کرو حوصلے پست نہ کرو بزدلی کا شکار نہ بنو جیل جانا ہے مقدر میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی موت آنا ہے نہ ایک ایک منٹ پہلے آئے گی نہ ایک منٹ بعد آئے گی نہ دو مرتبہ آئے گی جو کہنا ہے کہہ کر چلے جاؤ جو سننا ہے سن کر چلے جاؤ یوسی بنا اللہ کا طلباء اللہ لنا آج کا مسلمان اتنا بزدل ہو چکا ہے کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا وہ سننے کی سکت نہیں رکھتا جب تو سن نہیں سکے گا کیا تو اپنے ہاتھوں سے جہاد کرے گا کیا میرے آقا کے فرمان پر عمل کرے گا میرے آقا نے فرمایا ان سر ظالم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو صاحب کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے آقا نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو ان قاتلوں کو روکو ان مصب خوروں کو روکو ان نقلی نوٹ بنانے والوں کو روکو ان جو ہے دواؤں کو ملاوٹی دوا بنانے والوں کو روکو ان نقلی دائروں کو روکو اور ان پارلیمنٹ کے اندر زمین کا سودا کرنے والے ایمان کا سودا کرنے والے ممبر اور کاملی پارلیمنٹ کو روکو اور یہ خاکی وردی کے اندر لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر قانون کا کھلواڑا کرنے والوں کو روکو مسلمانوں اس سرزمین کے اندر نہ یہودی نہ عیسائی نہ کافر نہ مشرق سے توقع ہے کہ وہ ایک کام انجام دے گا جب کبھی اس زمین کے اندر کوئی کتنا سر اٹھایا ہے یہی علاج کری اللہ کرنے والی قوم یہی نبی کو ماننے والی قوم اٹھی ہے اور اس کتنے کا قلعہ کھڑا کیا ہے اب ہمارے آبا اور اجداد کی تاریخ اور ان کی جو آزادی کے خاص سے آج جو ہے وہ تعبیر شرمندہ ہوتی نظر آ رہی ہے ادوری ہوتی نظر آ رہی ہے اٹھو مسلمانوں تم مظلوم کی مدد کرو اٹھو ظالم کا ظلم روکو بس ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کا قرآن ہمارے ساتھ ہے کافر زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہو سکتا ہے لا یمسو اتہ حرون یہ کافر و مشرق یہ گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والا میرے اللہ کے قرآن کو چھو نہیں سکتا اللہ کا قرآن اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے نبی کا فرمان حدیث ہمارے پاس ہے اللہ کا کعبہ ہمارے پاس ہے اور اللہ کا ہاتھ حضر اکبر ہمارے ہاتھ میں ہے صفا اس کے مالک ہم ہیں مربع کے مالک ہم ہیں متاف کے مالک ہم ہیں مزدلفہ کے مالک ہم ہیں مینا کے مالک ہم ہیں ارفا کے مالک ہم ہیں حرمین شریفین کے مالک ہم ہیں گمبد قدرہ ہمارے ہاتھوں میں ہے گمبد قدرہ کی سنہری جالی ہمارے ہاتھوں میں ہے ریاض الجنہ ہمارے ہاتھوں میں ہے مسجد نبوی ہمارے قبضے میں ہے جنت البقی ہمارے قبضے میں ہے زمزم کا پانی جو جنت کی لہروں سے زیادہ قیمتی ہے حدیث میں آقا نے فرمایا ماؤ زمزما لما شری والا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد اللہ پورا کرتا ہے پیو اور نیت کرو اے اللہ ابو جہل کا خاتمہ کر ایک گھون پر ابو جہل کا خاتمہ ایک گھون پر وقت کے ابو لہب کا خاتمہ ایک گھون پر وقت کے فرون کا خاتمہ اچا مسلمان یہ کھچوڑے اور منافقوں کے ہجڑے کام چھوڑ دے اچا بادشاہ بن جا چہرے پر سنت رکھنے والا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 پروان ہے لا ابقا اللہ ظہر الارض بیت المدری ولا وبر اللہ قلع اللہ کلمت الاسلام عزیز و دلی دلیل کہ دنیا کے ہر چپے میں وہ ویرانہ ہو آبادی ہو اور وہ خشکی ہو اور وہ تری ہو شہر ہو دیہات ہو پڑھے لکھے لوگ ہو ان پڑھ لوگ ہو اللہ کے دین کی بات وہاں تک پہنچے گی اٹھا مسلمان جگ جا یہ وقی کی زندگی یہ منافقت کی زندگی یہ ہجڑوں والی زندگی یہ چھوڑ دے اگر کچھ کو کافر بننا ہے شوق سے بن جا میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے آقا تیرے دروس کے محتاج نہیں ہے میرے قرآن کے ادارے میرے مدارس میرے اللہ کی قسم تیرے چندوں کے محتاج نہیں ہے وہ اللہ جو سور کو پالتا ہے اور کتے کو پالتا ہے فضاؤں کے پرندوں کو پالتا ہے سمندر کی مچھلیوں کو پالتا ہے میرا اللہ تحجد کے اندر اٹھ کر کڑاکے کی سردی کے اندر کسل کر کر اور وضو کر کر السلامی زالی کل کتاب بلارے وسیع پڑھنے والے نبی کے مہمان کو نہیں پال سکتا میرا اللہ تیرے چندے کا محتاج نہیں ہے میرا اللہ تیرے سجدے کا محتاج نہیں ہے میرے محبوب تیرے درست کے محتاج نہیں ہے چھوڑ دے آج اس پاکیزہ مقدس محدت معطر اور متحر اس مجلس کے اندر تو قسم کھا جا کہ دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگی ہو جا پکا سچا مسلمان ہو جا پنو صرف کا کہ پورے کے پورا اسلام کے اندر داخل ہو جا لکھ کر رکھ لے میرے بھائی کے داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ اور جو عورت بے پردہ ہے اس بے پردگی کے ساتھ اللہ کی قسم قبر کے اندر تین سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پا رہی ہے قیامت کے دن آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا اور آقا کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا تیری ماں جب کام نہیں آئے گی تیرا باپ جب کام نہیں آئے گا تیری اولاد تجھے ایک سبحان اللہ دینے سے انکار کر دے گی میرے آقا پل سراج پر کھڑے ہو کر تیرے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور جب تم جائے گا آقا سہارا دے دیجیے آقا شفاعت کا پروانہ دے دیجیے داڑھی مڈے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کلام پاک کی مجلس میں کلام پاک کی عزمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ لکھ کر رکھ لے داڑھی مڈانا تو کیا کھال کھینچ کر بھی تو کافروں کو خوش نہیں کر سکتا مشرکوں کو خوش نہیں کر سکتا وہ تیرے نہیں ہو سکتے تو ان کا نہیں ہو سکتا جو تیرا ہونا چاہتا ہے اگر تو قیامت کے جائے گا اور شفاق کی بھی سورہ خان میرا اللہ کہتا ہے وقال رسول یا رب تبدو کا قرآن محجورا اے اللہ اور بھوک مانگنے آئے ہیں آج یہ شفاق کا پروانہ مانگنے آئے ہیں اے اللہ میرے چلے جانے کے بعد انہوں نے میرے چہرے کا مذاق اڑایا میری داڑھی کا مذاق اڑایا مسلمان تیرا بسترا تیری گال پر نہیں چلتا لکھ کر رکھ لے تو نبی کے قاتلوں میں شمار ہوگا تو نبی کے قاتلوں میں شمار ہوگا قیامت کے دن عبا بن ابھی مویت جس نے میرے محبوب کے چہرے کی طرف پھوکا تھا میرے اللہ کی قسم داڑھی مٹانے والے قیامت کے دن اس والے کے ساتھ تیرا اثر ہوگا جب تیرا اس طرح گال پر چلتا ہے تیری گال پر نہیں چلتا میرے محبوب کے قریبے پر چلتا ہے میرے محبوب کے دل پر چلتا ہے جو کام ابو جہل نہ کر سکا جو کام اتبا نہ کر سکا جو کام شیبا نہ کر سکا جو کام عبداللہ نے عبید نے سلوک منافقوں کا کردار نہ کر سکا آج کا مسلمان حسین نام رکھ کر آج کا مسلمان عمر ابو بکر نام رکھ کر کیا وہ نبی کے دل کو چیریں گے کیا نبی کے دل کو زخمی کریں گے کیا ملتا ہے تجھے کیا میرے آقا نے تیرا بگاڑا ہے کیا بگاڑا ہے میرے آقا کے دل کو زخمی کر کر میرے آقا کے چہرے کو ٹوٹ کر تجھے کیا ملتا ہے میری ماں میری بہن تجھے امی جان عائشہ صدیقہ حضرت فتحجہ حضرت زینب حضرت فاطمہ کی عزت عفت اور عصمت اور دامنی کی چادر کو پھاڑ کر کیا ملتا ہے لوگوں یہ فلم میں کام کرنے والے دھوکے باز ہے مسکار ہے ایار ہے میں ایک مثال دے کر کہتا ہوں ابھی ورلڈ کپ ورلڈ کپ کی سزا جو لگائی انڈیا کے لیے کتنے لوگوں نے گانا گایا ہوگا اور کتنے لوگوں نے انڈیا زندہ باد کہا ہوگا راتوں رات بیٹھ کر کتنے لوگوں نے ٹی وی دیکھا ہوگا منتیں کی ہوگی سماجتیں کی ہوگی میرا مسلمان آج تہار جیل کے اندر چڑھ رہا ہے مسلمان نے کبھی اس طریقے سے اجتماعی دعا کا مظاہرہ نہیں کیا میری ماں میری بہن امت کی بیٹی گجرات کے اندر تڑپ رہی تھی اس وقت کسی مسلمان نے سڑک پر آ کر اجتماعی دعا کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور چادر اس نے بابا کے درگاہ پر نہیں چڑھائی تھی اور کشمیر کے اندر میری ماں اور میری بہن اور امت کی بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے اور کتنے مسلمان ہیں جو عام آ کر اس کا احتجاج کر رہے ہیں کم سے کم دعا کر رہے ہیں ایک دو دیوانے کتے ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر ادھر سے ادھر بھاگا ادھر سے ادھر بھاگا اور ایک دیوانہ کتا گیند پر تھوک لگا کر پیشاب کی جگہ پر رگڑا وہ بیوی کے ساتھ جس بیوی کا نام فا زینب عائشہ اسما امرانی سلمہ بیٹھ کر ارے بے وقوف بے حیا بے شرم تجھے شرم نہیں آئی کہ تو سچن کو دکھا رہا ہے اور تجھے شرم نہیں آئی مہندر سنگھ کو دکھا رہا ہے کپل دیو کو دکھا رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ پردہ دو طرفہ ہے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی ارے وہ جو شرم اور حیا کی چادر میں لپٹنے والی ان کافروں اور چماروں ان زانیوں اور ان مشرقوں کو ٹی وی کے اندر ڈال کر دکھانے کا جواب کا پرواہ کون سے ادارے سے تجھے مل گیا کہا تیرے تقوی کو رقو لگ گیا چل مان لیا انڈیا کی محبت میں تو نے کر لیا کل تو ہندوستان کے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کو کہنا میری ماں سکرات کی حالت کے اندر ہے ڈاکٹر نے پانچ سو روپے کا انجیکشن لکھا ہے اے کپتان صاحب آپ کے لیے میں نے منتیں کی میں نے روزے رکھے میں نے دعائیں کی اللہ کی قسم وہ آپ کی ماں کے لیے پانچ سو روپئے نہیں دے گا ایک دستخط نہیں کرے گا آپ کے فون کو ریسیو نہیں کرے گا کوئی تیرا وفادار نہیں ہے مسلمان کوئی تیرا وفادار نہیں نہ سیاسی کتے نہ فلم میں کام کرنے والے نہ دنیا کے پجاری آج تک کسی نے ہمارا ساتھ دیا ہے نہ قیامت تک ساتھ دے سکتے ہیں اللہ ہی ایک ہمارا ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے آخا کی دعا ہمارے ساتھ شامل حال ہے وہ آخا جو راتوں میں ترپا کرتے تھے رویا کرتے تھے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگنے لگا کہ آپ دنیا سے پردہ پروا گئے میں نے آپ کے تلو کو پیر کی الٹی جانب میں نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا جسم میں گرمی تھی پتا لگا کہ آپ با حیات تھے کہا کر کیا رہے ہیں اپنے کان کو سجدہ گاہ کی قریب لے کر گئی آپ دعا فرما رہے تھے رب بھی امتی رب بھی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرنا اے داڑی بڑے اے بے نوازی گا سوکھا کر اپنی ماں کا چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے والے اے گھروں کے اندر گانے بجانے والے اور اپنے موبائل کے اندر گانوں کو رنگ ٹاؤن رکھنے والے حرام زادوں کی زانیوں کی رنگ ٹاؤن ابھی جو ہے عشاء کی نماز ہوگی اور فجر کی نماز ہوگی امام صاحب پڑھیں گے لا تسما لاد قرآن بل گوپی لا اللہ یہ کافروں کا سیوا پیش کریں گے کہ کافر اللہ کے قرآن کو دبانا چاہتے تھے پہلی رکعت دوسری رکعت ایک مسلمان مسلی کا موبائل بچے گا اس میں شیلا کا گندا گانا آئے گا سیکسی گانا آئے گا اے مسلمان کیا ہو گیا ہے تیری ایمانی سیرت تو ایک وقت وہ تھا تیری مسجد کے سامنے گانے بجانے والے جلوس جاتے تھے مراد آباد کی سرزمین گواہ ہے کہ تو نے لاش بچھا دیے اور تو نے بچوں کے جنا سے نکال دیے اور کہا اللہ کے گھر کے سامنے بر وقت نماز گانا بجانا نہیں ہو سکتا آج اٹھا کر دیکھو ان موبائلوں کے اندر کسی میں بیوی کی فوٹو کسی میں لیلا کی فوٹو کسی میں اولاد کی تصویر کیا یہ تصویر حلال ہے کیا یہ تصویر جائز ہے کیا ان تصویروں کے اندر قیامت کے دن جو ہے جان ڈالنی نہیں پڑے گی کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بدترین گنا تصویر کشی کا گنا ہے برا ہو ان کیمرہ بنانے والوں کا کہ ان اٹھاؤ دیکھو غور کرو غور کرو رات کی تحجدیں اور مغرب کے بعد کی ابا بھی دن کی اشراف اور چار یہ تو بہت دور کی بات کبر کو ہم پیسہ دے کر پال رہے ہیں یہ گندے گندے سیکسی گانوں کے ٹاؤن مفت میں نہیں آتے کمپنی کو پیسہ دینا پڑتا ہے پیسہ دے کر آج ککر کو شیر کو بت پرستی کو کہ جن گانوں سے اللہ کے نبی کی توہین اللہ کے نام کی توہین ایک رنڈی ایک فلم کے اندر سبحان اللہ کہہ کر اپنے جو ہے پولوں کو مٹکاتی ہے اپنی شرمگاہ کو سادتی ہے تیری ماں کا نام لے کر تیری باپ کا نام لے کر اگر کسی رنڈی کو ہم کہیں شرمگاہ اچھالنے کے لیے تیری ماں کی توہین اور تیرے باپ کی توہین اور سبحان اللہ کہہ کر یہ رنڈی اپنی شرمگاہ کو اچھالے کوئی مسلمان تھا کوئی نوجوان تھا جس کی سیرت دوست میں آتی ارے سوبر کے جسم کے اندر بھی خون تھا تیرے جسم کے اندر بھی خون ہے کیا فرق ہے اس گندگی اور مردار اور بدبو کھانے والے سور میں اب تو خیر امت میں کہ کون مسلمان تھا کہ جو اٹھ گیا ہو میرے اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہو اسکرین کو آگ لگا دی ہو اور ایک پتھر اس نے اس ہیرو کی طرف پھینک دیا ہو کئی کوئی آواز سنائی نہیں دی اس نیلا کو جو نیلا پیشاب اور پاخانے کی پوٹلی رکھے ہوئے کی گندگی کا خون رکھے ہوئے اس کو کہتا ہے کعبہ بنا کر پوچھوں گا سنم بنا کر کروں گا فلاں بنا کر طواف کروں گا طواف کلب کعبے کلب سلم کلب عبادت کلب ذکر کا لفظ آج گانوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور مسلمان اس کا ٹون بنا کر کفر کی پرورش شر کی پرورش کر رہا ہے اسی لیے جس مسلمان کی بات زمین و آسمان مانا کرتے تھے جس مسلمان کی بات سمندر کی مچھلیاں جو ہے مانا کرتی تھی فضاؤں کے پرندے مانا کرتے تھے اور جن مسلمانوں کے سامنے فرشتے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے تو دعا کرے وہ آمین کہیں گے تو ان کے راستے پر چلے وہ پر بچھائیں گے تو درود پڑے تیرے درود کو آقا کے دربار میں پہنچائیں گے وہ فرشتوں کی جواب جو ہماری خادی تھی آج کیا ہو گیا ہر یہودی دنیا کا ہر دنیا کا عیسائی ہر دنیا کا کتا اور سور ہمیں دیکھ کر داد دکھا رہا ہے ہماری طرف دیکھ کر بھوک رہا ہے اس لیے کہ وہ ان داڑی مڈے چہروں کو دیکھ رہا ہے اس لیے ان بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے اس لیے کہ ان سیاسی الیکشنوں کے اندر دیکھ رہا ہے ان کے ایمان کا سودا پچاس روپے اور سو روپے کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ جماعت اور وہ پارٹی جس نے کل گجرات کے اندر مسلمانوں کی عزت کا کھلواڑا کیا تھا میرٹ ملیانہ مراد آباد بھاگل پور کی ایک سیاح تاریخ جنہوں نے بنائی تھی آج مسلمان ایسی گندی پارٹیوں کے اندر عہدے کے لیے روپے کے لیے پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے مسلمان آج عالم کے اندر ہماری حالت جو بگڑی ہے اس سے ذمہ دار نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ امریکہ کے کتے ہیں نہ برطانیہ کی رنڈیاں ہیں نہ ہندوستان کے کالے بلیے ہیں کافی مشرق بلکہ اللہ نے فرمایا وما من مصیبتی فمی عیدی کہ جو کچھ ہو رہا ہے لطف ہمارا رہا ہے پٹ مسلمان رہا ہے دکان ہمارا جل رہا ہے مکان ہمارا جل رہا ہے مسجدوں کو کامال ہمارے کیا جا رہا ہے درگاہوں کی بے عزتی ہماری کی جا رہی ہے اللہ کے قرآن کی توحید ہمارے سامنے کی جا رہی ہے پھر بھی تہار جیل سے لے کر کشمیر کی جیل تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر جیل کے اندر مسلمان مظلوم ہے قیدی تڑپ رہا ہے اس کی بی وہ بے کی زندگی گزارے یا شوہر والی زندگی گزارے اسے سمجھ میں نہیں آتا اس کی اولاد زندہ ہے وہ یتیمی کی زندگی گزارے یا باپ کی شفقت کے ہاتھ والی زندگی گزارے آج اسے سمجھ میں نہیں آ رہا باپ کے مرنے کے بعد کہو غم ندھان ہو جاتا ہے پتی اور شوہر کے مرنے کے بعد غم پرانا ہو جاتا ہے غیر قیدوں میں رہنے والے ٹاڈا میں رہنے والے کوٹا میں رہنے والے اور ان کی زندگیاں سلاخوں کے پیچھے برباد ہونے والے نہ بیوی کو پتا نہ اولاد کو پتا گجرات کے اندر ایودھیا میں گجرات کے اندر وہاں جہاں پر جو ہے ٹرین کو جلایا گیا تھا اس علاقے کے اندر میرا بیان تھا نو سال کے بعد وہاں پر جو فیصلہ آیا تھا اس میں سے ایک مسلمان کی میرے سے ملاقات ہوئی وہ نابینا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے آنکھوں کو دکھائی دیتا تھا لیکن جب گجرات پولیس کے ہفتے چڑھا ظلم کی چکی میں پسا میری آنکھ چلی گئی میری بیلائی چلی گئی قصور میرا کچھ نہیں تھا میں نے کچھ نہیں کیا تھا اللہ میرا گواہ ہے اس کے بعد اس کی ماں کا ایک دردناک واقعہ پیش کیا کہ ماں کا اکلوتا لڑکا تھا ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا تھا گجرات کی پولیس اس کو لے کر چلی گئی کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ گنٹی بچتی کالنگ بیل ہوتی اور کنڈی کو کٹایا جاتا تو ماں یہ کہتی ہوئی آتی ہائے میرا لال آ گیا میرا جگر آ گیا اور عید کے دن پورے گجرات کے اندر خوشیاں منائی جاتی سریاں پکتی مٹائی بچتی اور رنگیلے کپڑے ہوتے اور کم کو میں چلتے لیکن اس گھر کے اندر ماتم ہوتا اس گھر کے اندر رونا ہوتا اور ماں ہر وقت یہ کہہ کر دروازے کی طرف لپکتی کہ شاید میرا لال آ گیا شاید میرا بیٹا آ گیا ابھی رہائی سے ڈیڑھ دو سال پہلے حرب معمول دل بجی اور کنڈی کو کٹایا گیا ماں دوڑتی آئی یہ کہہ کر کہ میرا نام میرا بیٹا آ گیا دروازہ کھولا گیا کوئی اور نہیں تھا بیٹا نہیں تھا یہ دیکھ کر ماں نے چیخ ماری اور اس ماں کا انتقال ہو گیا کتنی مائیں اپنی اولاد کی راہیں دیکھ کر اس دنیا سے پردہ کر رہی ہے اور کتنے باپ جن کا سہارا چھین رہا ہے کتنی بیویاں ان کا سہاگ اجڑ رہا ہے اور کتنے بچے ان کے سروں پر یتیمی منڈا رہی ہے ارے تجھے جرم کی غلامی سے فرصت ملے تجھے اپنی دنیا کی دولت اور دولت کی پوجا سے فرصت ملے ذرا غور کر اپنے بھائیوں کے بارے میں جو قید و زندگی گزار رہے ہیں جو تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں یہ وقت کیوں آیا یہ وقت کیوں آیا ہمارے اوپر یہ وقت کیوں آیا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا تھا ہم امن دینے والے شانتی دینے والے ہمارے مدرسوں کے اندر نہ مین ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں کے اندر نہ گیٹ کیپر ہوتے ہیں نہ محافظ ہوتے ہیں آؤ آؤ ان دنیا کے ظالموں سے کہو ایک رات اگر گزارو گے ان مدرسوں کے امن کے ماحول کو دیکھ کر ان مدرسوں کے سکون کے ماحول کو دیکھ کر پھر اس گندی دنیا میں ان کی طبیعت جانے کو جی نہیں چاہے گی یہ مدرسے امن دیتے ہیں یہ مدرسے سلامتی دیتے ہیں یہ مدرسے بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ مدرسے بتاتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے یہ مدرسے بتاتے ہیں پڑوسی جب تک جو ہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ پڑوسی کے پیٹ کا اس کے امن اور سکون کا خیال نہیں کرو گے یہ مدرسے بتاتے ہیں کہ جانور کو بھی اس کے آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے یہ مدرسے بتاتے ہیں مرے ہوئے انسان کا اکرام اور احترام کیا ہوتا ہے کہ اسے تیز اور جو ہے دوڑ کر اس مردے کو نہیں لے جانا چاہیے عطر لگانا چاہیے کجوا لگانا چاہیے ہم نے کیا بگاڑا مسلمانوں کوئی ہمارے پاس بگاڑنے کی چیز نہیں خامخا یہ لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں ہم ایک نمبر کے بزدل ہیں مسجد گئی خاموش بیٹھے رہے قسمتیں گئی خاموش بیٹھے رہے مسجد میں بم پھٹا خاموش بیٹھے رہے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا خاموش بیٹھے گئے دیوبن کے اندر دراڑ ڈالی گئی ہم خاموش بیٹھے رہے جمعیت علماء کے اندر دراڑ ڈالی گئی ہم خاموش بیٹھے رہے اور تبلیغی جماعت کے اندر نفاق کو پیدا کیا گیا ہم خاموش بیٹھے رہے ہم ایک نمبر کے بزدل ہیں قرآن کی اس پاکیزہ اور متحر اس مجلس میں دعا کرو اللہ تو نے شیطان کی بھی دعا قبول کر لی آسمان کے اندر جب آ رہا تھا اس کی کو تو نے قبول کر لیا اے اللہ آج تو دعا قبول کر لے کہ صحیح مانوں کے اندر ہم دہشت گرد بن جائے ہی بولا بھی ادب ادو اللہ ہی وادو کو ایک بچہ معاف نظر آنے لگے ایک ایک بچہ واپس نظر آنے لگے ایک ایک نوجوان خالد نے ولید نظر آنے لگے اور ایک ایک بوڑھا وہ صحابی جو اونٹ پر چمٹ کر گھر واپس نہ آنا چاہتا تھا وہ نظر آنے لگے ایک ایک عورت حضرت سمیا اور حضرت سفیا نظر آنے لگے پھر کسی غیر کی مجال ہماری مسجد کی طرف نگاہ ڈالے ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی طرف نگاہ ڈالے دو رنگی چھوڑ دے منافقت چھوڑ دے میرے بھائی آج قسم کھا لے کہ داڑھی نہیں بجائے گا آج قسم کھا لے نماز نہیں چھوڑے گا آج قسم کھا لے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا میرے اللہ کی قسم تو تو مان مان لے لے عزت اللہ کے دین میں ہے عزت قرآن میں ہے عزت نبی کی سنتوں میں ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی ریل ورقل منافع لانا یا رہو عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور ان دونوں کو ماننے والے کے لیے ہے عزت امریکی طریقے پر چلنے میں نہیں عزت فلموں کے راستے پر چلنے ہوئے نہیں عزت رنڈیوں کے طور طریقے اپنا عزت کتا بلی اور سوبر کھانے والوں کے کلچر کو اپنا عزت میرے محبوب کے طریقے پر چلنے میں ہیں سر بلندی قرآن کو اپنا کہ تم آلو ان کن تم وہ بھی نہیں سر بلند ہے تو ہی سر بلند ہے اے کابے کے پاسوان اے کابے کے محافظ اے قرآن کے محافظ اے دین اسلام کے سپاہی آج تجھے مجل افسا بلا رہی ہے تو جب جا میرے بھائی آج تجھے بابری مسجد بلا رہی ہے جگ جا آج تجھے کشمیر کی آہیں تیرے کانوں کو ٹکرا کر واپس جا رہی ہے آج گجرات کی سدائے تیرے گھروں کو ٹکرا کر واپس جا رہی ہے اچا دیہی کو چھوڑ جا تو سویا ہوا ہے تو مرا ہوا نہیں ہے تیری سوئی ہوئی حالت کو دیکھ کر یہ کافر یہ مشرق یہ یہودی تجھے مرا ہوا سمجھ رہے ہیں تو جگ جا جگ جا تجھ میں خالد اس نے بری ہے تجھ جگ جا تجھ میں خاصی بھی ہے تجھ جا تیرے اندر محمد فطربی ہے محمود مطلب ہے تو جگ جا تجھ میں محمد بن قاسم ہے تو جگ جا تیرے اندر ٹیپو سلطان ہے میری امی جان تجھ جگ جا تیرے جگنے سے بخاری جگ گیا تھا امی جان تو جب جا تیرے جگنے سے خواجہ پیدا ہوا تھا امی جان تو جب جا تیرے جگنے سے اکرما ایمان کے اندر آئے تھے امی جان تو جب جا تیرے جگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی پر سہارا ملا تھا امی جان تو جب جا کہ تیرے جگنے سے قوم جگتی ہے معاشرہ جگتا ہے سماج جگتا ہے سوسائٹی جگتی ہے امی جان جب تیری جسم کے اندر تقواہ تہارت آتا ہے تیرا خون تیرے خون اور تیرے جسم سے نکلنے والا دودھ کے خطرے کے اندر تقوی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور تہارت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے امی جان تیرے حمل کے اندر ہونے والے بچے مجاہد جامع شہادت نوش کرنے والے جیالے قوم کے بہادر اور نڈر پیدا ہوتے ہیں کیا تو نہیں جانتی کہ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک مرید تھے اور ان کے بچے کو مکتب کرانی تھی بسم اللہ خانی کرانی تھی تو خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ ماں باپ آئے حضرت مصروف تھے حضرت نے اس وقت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا سپرد کر دیا اس بچے کی مکتب تم کرا دو بسم اللہ خانی تم کرا دو وہ گئے حمید الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس بچے کے وضو کرایا مسلح بسایا گیا قرآن رکھا گیا اور مکتب کرایا جاتا ہے یہ بسم ربی کچھ آیتیں پڑھائی جاتی ہیں پڑھانے کے بعد بچے نے کہا حضرت جی اگر اجازت تو آگے کا پڑھو سورج قلم کو الگ کو ختم کیا اور اس کے بعد سورج قدر کو اور اس کے بعد تیسویں پارے کو اور اس کے بعد سورج بکرا کو پندرہ پارے مکتب کے اندر بسم اللہ خانی کے اندر ختم کر دیے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ نے بچے کے ماں باپ کو بلایا اور کہا کہ تم ہمارا اکٹھا کرتے ہو بچہ جب دسویں پاس تھا اور بچہ جب جو ہے بارہویں پاس تھا اور بچہ عالم تھا اسے مکتب کرانے کی ضرورت کیا تھی تو لوگ رونے لگے اللہ کی قسم اور اللہ کی توہین کا انجام ہم جانتے ہیں اللہ کی قسم نہ کسی مکتب میں گیا نہ کوئی حافظ آ کر اسے ٹیوشن پڑھایا کیسے پڑھتا ہے ہمیں معلوم نہیں حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے ماں باپ کو الگ کیا اور کمرے کو مکمل کیا تالا لگایا بچے کو پوچھا بچہ صحیح صحیح بتا دو بچہ کہنے لگا میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے کہنے لگے نہیں تمہارے ماں باپ کی عزت کا سوال ہے ہمتیں لگ رہی ہیں کہ حافظ ہونے کے بعد ایک بزرگ کی توہین کی تب اس بچے نے کہا کہ میری ماں کے حمل میں جب تھا میری ماں کلام پاک کے پندرہ پارے دوہرا دوہرا کر پڑا کرتی تھی اس کو سن کر میں نے یاد کر لیا ماں وہ تھی کہ جب کلام پاک تو پڑتی تھی تو حمل کے بچے کلام پاک کے سن کر حافظ ہوا کرتے تھے ایشیا بلکہ سرزمین ہندوستان کے اندر جو حدیث لے کر آئے حدیث پاک وام کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور جب فقیر آیا اور اللہ کے نام سے اس نے کہا اللہ کے نام سے مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دو تو ان ماں باپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے دسترخوان کے اندر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا کہا کہ اسے اٹھا کر وہ دینے دینا چاہا تو واقع حمل سے حضرت شاہ بلی اللہ نے ندا لگائی کہنے لگے اپنی ساتھ کے لیے اور اپنے لیے عمدہ روٹی اور اللہ کے نام پر دسترخوان پر پڑا ہوا سڑا توڑا تک ماں باپ نے کہا ولی اللہ یہ اللہ کا ولی ہے ماں تیرے تقوی کا اثر تیری تہارت کا اثر تیری بزرگی کا اثر اگلی نسلوں کے اندر آنے والی اولاد کے اندر آیا کرتا تھا تو سدھر جا تو اکرما جو ابو جہل کی گود میں پرورش پایا تھا بیوی بن کر تو نے اس کی زندگی کو جنت کے راستے پر چلایا تھا اور آج جب کبھی حضرت اکرما کا نام لیا جاتا ہے ان اکرمتا رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ جو لقب ملا وہ تیری جوتیوں کے سچے کے اندر ملا اس لیے میری ماں کلام پاک کی پاکیزہ مقدس معطر اور متحر مجلس کے اندر گواہ کر لے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں نہ شوہر نہ باپ نہ تیری اولاد قبر میں تجھے تنہا ڈالا جائے گا تیری نیکیاں تیرے ساتھ ہوگی تیری بلیاں تیری ساتھ ہوگی حضرات آپ کا بھی یہی معاملہ ہے یرا خالہ در مس در رتی شر یرا توبہ کر لو توبہ کر لو میرے اللہ کی قسم آج اگر تم توبہ کر لو گے آج اگر تم اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ گے داڑیاں رکھنے کا حق کر لو گے نماز پڑھنے کا وعدہ کر لو گے دین پر چلنے کا وعدہ کر لو گے میرا اللہ کہتا ہے ان تنسر اللہ وہی سب بھی متم ان شاء اللہ کل جو سورج آئے گا اپنے کرنوں کے ساتھ ہماری فتح ہماری کامیابی کی بشارت لائے گا کل جو سورج نکلے گا ان کرنوں کے اندر یہ بات لکھی ہوگی کہ امریکہ مر چکا ہے برطانیہ ٹوٹ چکا ہے تالے اور گوروں کی جنگ ہو چکی ہے طوفان بپا ہو چکا ہے سیلاب آ چکا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر کریم طیبہ کا جھنڈا لہرایا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قرآن شریف کو پڑھا جائے گا مسلمان یہ کوئی مقرر کا شولہ بیانی نہیں بلکہ اللہ کا فرمان اور نبی کی پیشن گوئی ہے ضرورت ہے آسمان پر فرشتے مدد کی مدد لانے کے لیے آسمان پر فرشتے فتح مکہ کی خوشخبری لانے کے لیے آسمان پر فرشتے خیبر کی خوشخبری لانے کے لیے اور کی کامیابی لانے کے لیے بےتاب ہے لیکن ہم جھولی نہیں پھیلائے ہیں ہم جھولی مندروں کی طرف ہم جھولی امریکہ رشیا کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں مسلمان اللہ کا ہو جائے مسلمان تو کعبے کا ہو جا مسلمان تو مدینے کا ہو جا مسلمان تو قرآن و حدیث کا ہو جا پھر دیکھ لے میرے اللہ کی قسم جن ظالموں نے میری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹی ہمارے قدموں پر پڑھ کر میرے اللہ کی قسم معافی نہ مانگے جو تو کہے گا وہ ہوگا اور جن ظالموں نے ہماری مسجدوں کی توہین کی جن حرامیوں نے ہماری درگاہوں کی توہین کی ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا لکھ کر رکھ لے تو میرے محبوب کا غلام بن جا تو سچا پکا مسلمان بن جا ایک ایک ایک ایک ظالم ہمارے قدموں پر پڑھ کر ہمارا پیشاب پی کر ہمارے ٹائلٹ صاف کر کر ہمارے جانوروں کا پاخانہ فضلہ پاک کر کر ہمارے قدموں پر پڑھ کر معافی مانگے گا یہ کوئی مقرر کی بات نہیں اللہ کی مدد سے آسمانوں پر آئی ہوئی ہے اللہ کی نصرت دے آئی ہوئی ہے نصر من اللہ وفت ان قریب اللہ کی مدد ہے اللہ کی طرف سے کامیابی ہے وعد اللہ اللہ عمل منکم وامل الصالحات لئے تخلیف نہ یہ اللہ کا وعدہ ہے انا لنن سرو رسول اللہ عمل ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اٹھ جا اللہ کا وعدہ لینے کے لیے تیار ہو جا اٹھ جا بشارت لینے کے لیے تیار ہو جا نہ نہ نہ مسلمان تو مسلمان مارو اور نبی کے چہرے پر تھوکے مسلمانوں اللہ کے گھر کو حیران کرے مسلمانوں میری ماں بہن رنڈیوں کے چار چرن چلے تجھے سہاتا نہیں ہے تجھے سہاتا نہیں ہے توبہ کر لے توبہ کر لے آج توبہ کی رات ہے یا یوح لدیلہ اللہ تو نسوہا ابھی دیکھنا کچھ لمحوں کے اندر ان شہین شاہوں کے جنت کے دلہاؤں کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے انشاءاللہ یہ تاج وقت کے ظالم کو تباہ کر کے رکھ دیں گے یہ تاج وقت کے جو ہے ظالم حکمرانوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے ان بوریوں سے اور ان کچھی عمارتوں سے اٹھنے والے ان فوجوں کی قیمت تو جانے نہ جانے وقت کا ظالم فرعون حامان سداخ امریکہ جانتا ہے اسی لیے مدرسے کو بدنام کر رہا ہے ملا کو بدنام کر رہا ہے داڑی اور امامے کو بدنام کر رہا ہے ان کو نہ سمجھ یہ قرآن کی طاقت اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھ اللہ نے ان کو حافظ انا ذکر ولی حافظ اپنا نام دیا ہوا ہے ایک حافظ ہر گھر میں پیدا کرے اگر نہ ہو کم سے کم ایک حافظ کا خرچہ مدرسے کو دے اپنے غلہ اپنا اناج مدرسے کو دے ایک پروگرام میں تھا میں پروگرام کے بعد ہوائی اڈا جا رہا تھا ایک صاحب نے بتایا حضرت یہاں آندھی آئی سیلاب آیا ادھر کے کھیت بھی برباد اور ادھر کے کھیت بھی برباد ادھر کے کھیت بچے ہوئے اور ادھر کے بچے ہوئے اور بیچ کا جو ہے وہ برباد ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیوبندی اور بریلوی میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ دیوبندی اور بریلویت پر فیصلہ کرتا ہے کھیتوں کو بچانے کا اور کھیتوں کو تباہ برباد کرنے کا وہاں کئی مدرسوں کا ہم نے دورہ کیا تھا اور کئی مدرسوں میں ہم نے جا کر دعائیں بچوں کی لی تھی وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کے جو کھیت والے ہیں زمیندار ہیں جو کوئی فصل حتہ کے صاحب کہنے لگے کہ مرغی کے انڈوں کی گنتی کر کر وہ حصہ نکال کر مدرسے کے طلبا کا خیال کرتے ہیں لیچی پھل آتی ہے اس پھل کو ایک ایک کر کر وہ شمار کر کر وہ مدرسے کا حصہ دیتے ہیں میں نے کہا نہ اللہ دیوبندی بریلیت پر عذاب و فساد کے فیصلے نہیں کرتا دیوبندی لوگ ان کو علماء تربیت دیتے ہیں زکات نکالنے کا اجور نکالنے کا اللہ نے ان کے جان و مال کی حفاظت کی ہے تو اشور نکالنے کی وجہ سے زکات نکالنے کی وجہ سے بریلوی لوگ ہیں وہ گیارہویں شریف بارہویں شریف فاتحہ شریف کے اندر اپنی ارمانوں کا جنازہ نکالتے ہیں سب کا خیرات نہیں کرتے اس لیے ادھر کا کھیت بچا ادھر کا بچا بیچ کا تباہ ہوا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اشور نکالنے کے بعد زکات نکالنے کے بعد وہ مال اللہ کے قلعے میں چل جاتا ہے اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوتا یہ مدرسے میں محتمیوں کو کہتا ہوں اپنی غیرت کو جگاؤ ان مسلمانوں کے سامنے دامن نہ پھیلاؤ نہ مانگو یہ قرآن کی یہ مدرسے کی عظمت کے خلاف ہے مسلمانوں یہ بھی تمہارے لیے سے شرم ہے کہ مستقبل اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر بیمار بیوی کو چھوڑ کر مہمانہ رسول کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہ تمہارے گھر تک پہنچے کل میں یہ نہ سنوں کہ بہار کے مسلمان جو ہے چندہ لینے کے لیے سفیر یا محتمین کو بلاتے ہیں کل خوشخبری یہ ملنی چاہیے کہ خود مسلمان مدرسے میں پہنچ کر اپنا جو ہے زمین کا عشر اور زکات وغیرہ پہنچاتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے سنیما کی قطار کے اندر سو روپے کی ٹکٹ پانچ سو روپے میں کرکٹ پچاس روپے کی ٹکٹ پانچ ہزار روپے میں اور دو روپے کی بھیک کے لیے یہ مہمان رسول کا ذمہ دار ان کو سردی میں ترستا ہوا چھوڑ کر ماں کو بیمار چھوڑ کر اور اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو ہاسپٹل کے اندر ڈلیوری کی حالت میں چھوڑ کر اتنی بڑی داڑھی شرم کرو مسلمانوں شرم کرو یہ تمہارے در پر پہنچے کل ایسا نہیں ہونا چاہیے خود اپنا حق اگر کوئی آئے تو کہہ دینا ہمیں شرمندہ نہ کرو ہماری ایمانی غیرت ہماری اسلامی حیا زندہ ہے ہم خود مدرسے کو اس کی امانت پہنچا دیں گے ہماری اولاد سے زیادہ مہمانوں میں رسول کا قیام کریں گے ان سے قوم زندہ ہے ان سے قوم بچی ہوئی ہے قوم کے لوگوں تم ضلع کر کر جب اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو رشوت لے کر کر دے کر سود لے کر دے کر داڑیاں مڑا کر اللہ کے گھر کو اعلان کر کر اللہ کا عذاب آسمان دنیا پر آ چکا ہوتا ہے لیکن یہ مدرسے کا بچہ اپنی ماں کی جدائی کے سدمے میں رو رو کر اپنے باپ کی فرقت کی جدائی میں اور فرقت کے غم میں رو رو کر جب اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور رحل کھول کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں کہ جس بہار کے گاؤں کے اندر علاقے میں ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی مانتا کی قربانی دے کر اپنے باپ کی شفقت کی قربانی دے کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ وہ رہنے سہنے کی قربانی دے کر اچھے اور عمدہ کھانوں کی قربانی دے کر مدرسے میں آ کر اور کڑاکی کی سردی میں وہ رب کا نام لے رب کی تعریف کرے اور پھر اس قوم کو میں برباد کروں اللہ کا عذاب ان بچوں کی وجہ سے اٹھ رہا ہے قوم کے اندر حیا قوم کے اندر امن سکون ان بچوں کے ستیہ میں آ رہا ہے کل تیری ماں مرے گی یہ بچے قرآن پڑھ کر دعا کریں گے کل تیرے باپ کا جنازہ نکلے گا یہ بچے ایشان ثواب کریں گے کل قوم پر کوئی آفت آئے گی یہ مدرسے کے بچے یاد آئیں گے تو اس کا یہ ہے کہ تیرے سامنے کل میں یہ نہ دیکھو کہ جھولی کو پھیلایا جا رہا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مدرسے والے تیرے سامنے جھولی پھیلائے تو آتا وہ زمین کے قدموں پر گرتا تو آتا بے مانا میں رسول کے قدموں پر گرتا اس کا احسان ہوتا کہ تیرے سستے کو قبول کر لیتا اس کا احسان ہوتا تیرے بلے اور اناج کو قبول کر لیتا اللہ تبارک تعالیٰ آج کی مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ تو مصرف قلوب ہے مقلب القلوب ہے مولا ہمارے دلوں کو جہاد کی طرف پھیر دے دین کی طرف پھیر دے آخرت کی طرف پھیر دے مولا چاہتے نہ چاہتے ہمیں دین کا سپاہی بنا دین کا غازی بنا جامع شہادت ہمیں پلا اے اللہ مدارس کی علماء کی تو حفاظت فرما اے اللہ امت کے اندر جو منافق فتنہ بپا کر کر رہے ہیں اور درار پیدا کر رہے ہیں توڑ پیدا کر رہے ہیں اے اللہ ان کی شرارت سے امت کی حفاظت کروا امت کی ماں اور بہنوں کی حفاظت کروا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا آمین واہ الحمد للہ رب العالمین ہائی قرآن تم سے چھوٹ گیا ہائی